بہت آسان رستہ تھا فقط ایک عزم مشکل تھا بہت آسان رستا تھا فقط ایک عزم مشکل تھا جو توفیق کے دعا سے رب نے مجھ پہ سہل کر ڈالا پھر اس کے بعد اتنا تھا کچھ اچھے لوگ نکلے جا رہے تھے اپنی بستی سے انہی کے ساتھ ہو کے میں نے بھی پہلے پہل اس راہ کو سمجھا محاذوں کی خبر لی اسلحہ تھا ماں ہی اڑتا اڑاتا میں بھی جنت کو نکل آیا یوں ہی اڑتا اڑاتا میں بھی جنت کو نکل آیا بہت آسان رستا تھا فقط ایک عزم مشکل تھا بہت آسان رستہ تھا فقط ایک عزم مشکل تھا جو توفیق کے دعا سے رب نے مجھ پہ سہل کر ڈالا پھر اس کے بعد اتنا تھا کچھ اچھے لوگ نکلے جا رہے تھے اپنی بستی سے انہی کے ساتھ ہو کے میں نے بھی پہلے پہل اس راہ کو سمجھا محاذوں کی خبر لی اسلحہ تھا ماں ہی اڑتا اڑاتا میں بھی جنت کو نکل آیا یوں ہی اڑتا اڑاتا میں بھی جنت کو نکل آیا بہت آسان رستا تھا فقط ایک عزم مشکل تھا بہت آسان رستا تھا فقط ایک عزم مشکل تھا جو توفیق کے دعا سے رب نے مجھ پہ سہل کر ڈالا پھر اس کے بعد اتنا تھا کچھ اچھے لوگ نکلے جا رہے تھے اپنی بستی سے انہی کے ساتھ ہو کے میں نے بھی پہلے پہل اس راہ کو سمجھا محاذوں کی خبر لی اسلحہ ہاں یوں ہی اڑتا اڑاتا میں بھی جنت کو نکل آیا یوں ہی اڑتا اڑاتا میں بھی جنت کو نکل آیا بہت آسان رستا تھا فقط ایک عزم مشکل تھا بہت آسان رستا تھا فقط ایک عزم مشکل تھا